ایک اہم انسانہ خدمت ہے اس کا عنوان ہے تعلیم اور روٹی وہ کم پڑھا لکھا کامیاب ہنرمند تھا گزارے سے بڑھ کر کما لیتا تھا لیکن اپنی ایک الگ سے فکر رکھتا تھا ہنرمندوں کی بدحالی سے خون کے آنسو لاتی کیا کر سکتا تھا وہ کیا معاملات روٹی ٹکر میں بڑے بڑے خنی خان مجبور و بے بس ہو گئے تھے دفتر شاہی ہو کے اقتداری طبقے کی گماشتہ شاہی چلی آتی تھی اسی طرح اقتداری طبقہ اس کے بغیر زیرو میٹر تھا وہ دیر تک سوچتا رہا آخر ہنمان طبقے کی کس طرح مدد کرے پھر اسے ایک خیال سوجا خوشی سے اس اس کا چہرہ اور نے تعلیم ایسے مشغول زار رستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا کتاب کاپی اور قلم کی خریداری کے لیے اس کے پاس پیسے تھے تعلیمی معاملات میں مشکل پیش آ جائے آ جانے کی صورت میں ماسٹر نور الدین صاحب سے رابطہ ممکن تھا صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے کتابوں کی دکان پر گیا پانچ تھا تھا چھٹی کی کتابیں ایک بڑا رجسٹر اور قلم خرید کیا اس نے یہ غور ہی نہ کیا کہ پڑھے لکھے باشعور طبقے روز اول سے شعور سے آ رہی طبقے کی چھاؤں میں زندگی کرتے آئے ہیں کو بردار اپنے محل بیویوں کے مقبرے اور سا گھر والیوں کے مقبرے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے دوسرا تعلیم اور روٹی کا کوئی رشتہ ہی نہیں تعلیم تو آگہی فراہم کرتی ہے یہ دماغ سے سوچنے کا دس دیتی ہے پیٹ سے سوچنے کے لیے جہالت کی ضرورت ہوتی ہے دماغ کی سوچ شخص تعمیر کرتی ہے جبکہ پیٹ کی سوچ میں کو ہوا دیتی ہے جبکہ پیٹ کی سوچ میں کو کو ہوا دیتی ہے اور کمزور سروں کی کھوپڑیوں سے تعمیر کرتی وہ دیر تک کتابوں کو دیکھتا رہا اٹھ پلٹ کرتا رہا جس سے تو کچھ لکھنے کی کوشش بھی کرتا رہا اس کی ذہنی کفیت جنونی پیشی تھی چونکہ سورج کی چونکہ سورج روشنی دے رہا تھا اس لیے اسے احساس تک نہ ہوا کہ بجلی کتنی بار گئی گئی ہے رات ہو تھی پھر اچانک ایک جھٹکے سے بجلی چلی گئی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور تیرے کی دوسرے لمحے اسے خیال آیا کہ وہ میٹرک پاس کر کے وابڈا میں بھرتی ہو کر ہنر مندوں کی مدد کرنا چاہتا تھا حکومت تو خود ہنر مندوں کی مدد کر رہی ہے فکس ٹائم سے ٹائم کے علاوہ بھی چار چھ گھنٹے اچانک کیا جھٹکے انرجی سیور ہی نہیں اور بھی بہت ساری چھوٹی موٹی چیزوں کو لے دے جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ہنر بند کی دار روٹی کا سامان تو ہو رہا تھا یہی تو وہ کرنا چاہتا تھا وہ پہلے سے ہی ہو رہا تھا اسے اپنی گھٹیا سوچ پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ صاحب اختیار طبقے تو پہلے ہی ہنر مندوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اس نے کاپیاں کتابیں الماری میں رکھ دی اور سر کے نیچے بازو دیکھ رکھ کر شکریہ